امر بالمعروف اور نئی المنکر کرتے ہیں والحافظون لحدود اللہ اور حدود کی حفاظت کرتے ہیں اے نبی ایسے ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے کل کے سبق میں بات رہی تھی کہ یہ ایت کریمہ حضرات صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے ان کی یہ خوبیاں بیان کی ہیں تو ہم بیان کر چکے ہر رات کہ یہ لوگ رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے ہیں ایک تفسیر اس کی بیان کی تھی کہ نفلی عبادت میں وقت نکال کے نفلی عبادت بجا لاتے ہیں اور انسان کو نفلی عبادت کا معمول بنانا چاہیے اس سے انسان کی سنتیں اور فرائض کی حفاظت ہوتی ہے جیسے اشراق ہے خوابین ہیں چاشت ہیں اور ان کی بہت فضیلت ہے کسی کی حج جمرے کی فضیلت ہے کسی کی کسی فضیلت ہے الراکعون الساجدون کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ حضرات رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ نماز با جماعت کا اہتمام کرتے ہیں بندے کی نیکی کی دلیل ہے کہ وہ تکبیر اولا نماز با جماعت کا پابند ہو اور اصل بات یہ ہے کہ ایک ہے نماز مکمل ایک ہے نماز گزارا ادا ہو گیا تمام فقہا تمام محدثین اس بات سے متفق ہیں کہ جو نماز مکمل ہو اس صحیح اس نے ادا کی ہو وہ نماز باجماعت تک بھی پولا ہے یہ اس کو مکمل نماز کا ثواب ملے گا اگر کسی شخص نے نماز تو وقت کے اندر ادا کی ہے وقت کے اندر کیا تو تو نہیں ہے لیکن نماز ناقص ہے کیونکہ جماعت کے ساتھ اس نے نماز ادا نہیں وقت کے اندر ہوئی لیکن نماز جماعت سے نکل گئی ہے اس کی تو نماز ادا ہے لیکن نماز ناقص ہے کیونکہ اصل نماز جو نازل ہوئی ہے وہ نماز با جماعت ہے جبریل علیہ السلام جو معراج کے سفر کے بعد دو دن تشریف لاتے رہے مکہ مکرمہ میں دونوں دن جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کرائی بیت اللہ شریف کے ساتھ کھڑے ہو کے تو دونوں دنوں میں جو آپ کو نماز کے اوقات سکھائے ہیں نماز کی رکاتیں سکھائی ہیں وہ ویسے بیٹھ کر بھی سکھایا جا سکتا تھا کہ زور کے چار فرض ہیں یوں فرض ہیں یوں اتنی رکاتے اس طرح نہیں جبرائیل علیہ السلام نے دو دن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی ہے یہ زور کا وقت ہے یہ عصر کا وقت ہے ہے یہ مغرب عشاء کا وقت ہے یہ فجر کا دونوں دن جماعت کرا کے نماز سکھائیے خود امام بنے ہیں جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقصد یہ تھے کہ اس طریقے سے جماعت کرانی ہے یوں آمد شریف ہے یوں صورت ہے دو دن ایک دن پہلے وقت میں ہر نماز پہلے وقت میں جیسے آج زور کا وقت شروع ہو رہا ہے سوا بارہ بجے تو سوا بارہ بجے اور ختم ہو رہا ہے فرض کرو چار بجے تو ہر روز پہلے دن پہلے وقت میں نماز پڑھائی دوسرے دن نے خصوصی نماز کو آخری وقت میں پڑھایا اور فرمایا کہ اے محمد آپ کی اور آپ کی امت کے یہ فلانی نماز کا وقت ہے اس طرح اثر وغیرہ مغرب ہر روز ایک ہی ٹائم پہ پڑھائیے تو اس کا وقت لمبا نہیں ہوتا تو بات یہ دوسری تفصیل الراکعون الساجدون کہ یہ سات اکرام رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کرتے ہیں رکوع اور سجدہ یعنی نماز با جماعت کا اہتمام کرتے ہیں دوستوں میں سے بہت سارے لوگ جو نماز کے پابند ہیں نا میں ان کی بات کرتا ہوں بہت سارے لوگ جو نماز کے پابند ہیں یہ بھی نماز با جماعت تک ضرورت اہتمام نہیں کرتے بہت سے جو اہتمام کرتے بھی ہیں نا تو ذرا سا کام ہو جائے تو نہ ان کو اذان سمجھ میں آتی ہے نہ کچھ کام میں لگ جاتے ہیں اس بات پر کہ نماز جماعت واجب ہے نماز با جماعت واجبات میں سے ہے سب سے بڑی دلیل ایک ہی بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور بہت ساری باتیں اس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری دنوں میں بیمار ہو گئے اور انتہائی زیادہ سخت بخار ہو رہا تھا تو طبیعت ٹھیک تھی یعنی علودگی کی حالت نہیں تھی بخار سخت تھا کیونکہ سترہ دن آپ بیمار رہے ہیں تو آپ نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت عباس کو بلایا اپنے چچا کو میں بتا چکا ہوں کہ حضرت عباس میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر میں کوئی خاص فرق نہیں تھا صرف حضرت عباس دو سال آپ سے بڑے ہیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہم عمر ہیں تو بات اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے اور سخت بخار تھا تو عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا آپ کا جسم مطلب خط وغیرہ باڈی اس لحاظ سے ذرا ایک مقصد مضبوط جسم تھا ایک بندے کا سہارا گویا کہ پورا نہیں تھا تو دو بندے کے سہارے کے اوپر آپ نے اپنے ہاتھ رکھے ان کے کندھوں پر اور آپ کے پاؤں حدیث میں آتا ہے کہ زمین پہ صحیح ٹک نہیں سکتے تھے مگر کھڑا رہے تھے کمزوری کی وجہ سے اس حالت میں بھی آپ نے نماز با جماعت ادا کی ہے اب اگر وہ نماز باجماعت تو یہ غیر ضروری چیز تھی اتنی اہم بات نہیں ہے نماز تو پڑھنی ہے نہ جی پڑھ لیں گے پھر پڑھ لیں گے اگر یہ نماز باجماعت ایک غیر ضروری چیز ہے تو ضرور بضر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت پر عمل کرتے اس میں رخصت تب ہے کہ جب بالکل بندہ آنے کے قابل نہیں میں اس پہ ایک اور بات پیش کرتا ہوں کہ ایک صحابی نابینا سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا کہ حضور میں نبینہ ہوں دن کی نمازوں میں تو گزارا ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی آ رہا ہوتا ہے تو میں ساتھ آ جاتا ہوں نماز جماعت میں شریک ہو جاتا ہوں لیکن رات کی نماز میں میں نابینا آدمی ہوں کہیں کھڈے گڑے میں گر جاؤں گا اس وقت تو گلیاں کہاں پکی اور کیا نظام اس طرح تھا تو مجھے نماز با جماعت سے رخصت مل جائے میں عشاء کی نماز یا صبح کی گھر ہی پڑھ لیا کروں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ گھر میں ہی پڑھ لیا کرو آپ معذور ہیں نبین ہیں وہ ماشاء اللہ جزاک اللہ کہتا ہوا اٹھ کر جا رہا تھا کہ اسی دوران میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے وہی لے کے آئے فرمایا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ کے آخری رسول کہ آپ نے جو نابینا صحابی کو اجازت دی ہے یہ اجازت نہیں ہے آپ نے پھر اس کو بلایا کہ آپ کو جو میں نے اجازت دی ہے کہ شاہ کی نماز اور صبح کی نماز آپ گھر میں ہی پڑھ پالتی کرو خیر ہے کوئی بات نہیں آپ لوینی ہو وہ تو میں نے اجازت دے دی لیکن عند اللہ وہ اجازت نہیں ہے وہی آ گئی ہے وہ میں حکم اپنا واپس لے رہا ہوں رجوع کر رہا ہوں آپ نماز با جماعت میں شریک ہوا کرو اور اللہ پاک نے اصول یہ بیان کیا ہے کہ جس مسلمان کے کانوں میں مسجد کی اذان کی آواز جاتی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ مسجد آ کے نماز نماز ہاں جو اتنا دور دور رہتا ہے ہے ہے کہ کہ اس اس کو اذان کی آواز ہی نہیں نہیں جاتی گاؤں دیہات وغیرہ مسجد وہاں پر رخصت وہ گھر میں اپنے نماز پڑھ لے اب یہاں پر دو باتیں آپ کو ایک بیمار کی بیان کی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حالت ہے کہ پاؤں پاؤنڈر ہوئے نماز میں شریک ہو رہے ہیں اور نابینے صاحب کی جن جس نابینے صحابی کی بہت رک سکتے ہیں بہت رک سکتے ہیں حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کی ہم نے دو کریمین لے لی ہیں اور وہ توحید و رسالت پر قائم رہا اسی حالت میں ہم سے آ کے ملا تو ہم اس کو اس نعمت کے نہ دینے پر جو دنیا میں ہم نے اس کو آپ کی نعمت نہیں دی اور اس نے صبر کیا اس نعمت کو دنیا میں نہ دینے پر آخرت میں اس کو جنت عطا کر دیا اتنے نبینے کے لیے رخصت ہے ہاں جہاد کے اعتبار سے نبینے سے صحابی کے لیے رخصت ہے اور چیزوں لیکن نماز با جماعت کی یہ بات ہے تو بہت سارے ساتھی نماز کے پابند ہوتے ہیں لیکن جماعت کا اہتمام نہیں کرتے بہت سارے جماعت کا اہتمام کرتے ہیں تو ذرا سا کام پیش آ جائے ذرا کوئی اتنا خاص کام نہیں ہے بس نماز با جماعت کو چھوڑ دیا جی آگے بڑھ دیں گے ہرگز نہیں اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں نماز با جماعت تک بھی پورا آپ پابند بنے تمام دنیاوی مسائل آسانی سے حل ہوتے رہیں گے اس کی برکت سے جیسے آپ نے نماز پڑھ لی انسان بے فکر ہو جاتا ہے اس کے بعد جو دنیا کا کام ہے آج نہیں ہوگا تو کل ہو جائے گا اس میں کیا فرق پڑتا ہے تو فرمایا الراکعون الساجدون اوما رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں یعنی یہ صحابہ اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جماعت کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں نماز با جماعت تک بھی رو دیکھو ایک ساتھی جو نماز کا پابند ہے وہ اگر تین منٹ پہلے آتا ہے نماز بادمات کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ گھڑی ایک آدھ منٹ پیچھے رکھیں اور جو حکومتی ٹائم ہے اس میں ایک آدھ منٹ لیٹ ہو تاکہ آپ لوگ اپنی گھڑی کے مطابق آئیں تو پھر بھی آپ لیکن پھر بھی یہ گھڑیاں آج کل کے پتنے کیا ہے جہاں تیز چلنا ہوتا ہے وہاں لیٹ چلتی ہیں جہاں لیٹ چلنا ہوتا ہے وہاں تیز چلتی ہیں پھر آگے چلی جاتی ہیں ایک بندے نے پانچ سات منٹ تو نماز پڑھنے جانے جب وہ آتا ہے دو اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہیں دو رکاتے وہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہے تو وقت تو اس کا اتنا ہی خرچ ہو گیا ہے یعنی دفتر سے اس کے جو باہر کا وقت ہوا ہے نماز پڑھنے کا وہ اتنا ہی ہے اس نے چار پوری پڑنی ہے بھلے امام صاحب کے ساتھ اور حدیث میں امام کو بھی حکم یہ ہے کہ وہ درمیانہ نظام رکھے اگر بہت لمبی لمبی رکاتے کرنی ہے لمبے لمبے رکوع سجدے کرنے ہیں تو وہ تنہائی میں کرے نماز با جماعت جو پڑھانے والا امام ہے اس کو حدیث میں حکم ہے کہ مختصر تصدیح کرے کہ رات مختصر کرے کوئی اس میں کمزور ہوتے ہیں کوئی بیمار ہوتے ہیں کوئی کنہی کا کام بہت زیادہ ایمرجنسی ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے انہوں نے جلدی نکلنا ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مجھے جب بچوں کے رونے کی آواز عورتیں جو نماز جماعت میں شریک ہوتی تھی مجھے جب بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے مسجد نماز جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں اپنی چراغ تصر کر دیتا ہوں تاکہ بھی نماز ختم ہو جائے وہ بچے اس لیے روتے ہیں کہ میں ان کی نماز میں مصروف ہو گئی وہ سمجھ جائے سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ سنت اب بھی جو ہے حرمین کی مسجدوں میں ہوتی ہے جب نماز بعض جماعت شروع ہو جاتی ہے اور ادھر سے رونا شروع ہو جاتے ہیں بچے اور کیا نظام بن جاتا ہے بہرحال بات یہ ہے نماز بعض جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے اللہ الساجدون میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تو ہر وقت انسان کے قریب ہے نہ

ہے اس کا اعلان ہے علاب وہی راسانت ہی انی جب آپ سے لوگ میرے بارے میں پوچھیں آپ کا رب کہاں بتایا میں بہت قریب رہتا ہوں دوسری جگہ میں تشریف فرما دی نہ ہم آپ رہی تھی میں اللہ تو ہے ہی قریب انسان دور ہو جاتا ہے اللہ سے تو انسان اللہ کے قریب کیسے پہنچ سکتا ہے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو بات ہو رہی تھی الراکعون الساجدون ایک تو نفلی عبادت کہ اہتمام کیا جائے دوسری بات نماز با جماعت کا صحیح خیال کیا جائے اور نماز تو کوئی جو چالیس دن نماز با جماعت کا اہتمام کرتا ہے اتنا بڑا انعام ہے اس کوئی مشکل کام نہیں ہے چالیس دن نماز با جماعت نماز با جماعت سے تو اللہ کے عجیب نظام ہے وہ کیفیت بدلتی ہے ہر چالیس دن کے بعد وہ ماں کے پیٹ پہ بھی خون رہتا ہے چالیس دن پھر لوتوا بڑھتا ہے چالیس دن فلاں ہوتا ہے چالیس دن یہ تبلیغی جماعت کا بھی چالیس دن والا چلہ اس لیے کہ اس سے کوئی کیفیت گزرتی ہے چالیس دن جو نماز با جماعت کا اہتمام کرتا ہے تکبیر اللہ کا ہاں، اس کی پھر فطرت بن جاتی ہے عادت بن جاتی ہے وہ ہمیشہ پھر نماز با جماعت کا اہتمام کرتا ہے تو کتنی بڑی فضیلت یہ نفاق سے بڑی ہے تکبیر اللہ کے ساتھ چالیس دن جو نماز پڑھے نفاق سے بڑی ہو گیا جہنم سے بڑی ہو گئے اس سے اور انسان کو کیا چاہیے اللہ سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے